ابھی جب یہ میں آیت تلاوت کر رہا تھا تو ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون عنایت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور پوشیدہ گناہ بھی چھوڑ دو چھپے ہوئے گناہ بھی چھوڑ دو اور یہ جس چیز کے چھوڑنے پر آج کل زور دیا جا رہا ہے اس میں ظاہری گناہ بھی ہے اور پوشیدہ گناہ بھی ہے جس چیز کے چھوڑنے پر ہم زور دے رہے ہیں ابھی ایک فون آیا ابھی میرے پاس <coughs> ہمارے ایک دوست نے وہ فون اسمارٹ فون بیچ کر پھر نوکیا فون لے لیا اور مجھے اطلاع بھی دے دی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اطلاع بھی دیا کریں اس سے اس سے ہماری آہ و کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری آہیں رائے گاں جا رہی ہیں یا کام آ رہی ہیں کیوں میں نے ایک جگہ عرض کیا کہ ہماری آ ہو یوں ہی بے سبب تو نہیں ایسی بے سبب کیا آپ لوگوں سے ایک چیز چھڑوا رہے ہیں اگر اچھی چیز ہوتی تو کیوں چھڑواتے اور ہمارے والا رحمت اللہ برماتے تھے گناہ اگر اچھی چیز ہوتی تو اللہ بھی نہ چھڑواتے ہم آپ کیا ہیں کیونکہ اللہ ہمارے خیر خواہ ہیں ہمارا بھلا چاہتے ہیں ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اگر گناہ میں کوئی خیر ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی نہ چھڑاتے لیکن شر ہی شر ہے ہماری یوں ہی بے سبب تو نہیں یہ شعر ایسا ہے کہ ہمارے حضوال رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد بار میرے سامنے بھی اور میری غیر موجودگی میں بھی ساؤتھ افریقہ میں بھی یہ شعر پڑھا حضرت والا نے اور شعر سنا کر کہنے لگے ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں ہمارا ایک دوست ہے یعنی کیا لفظ فرمایا شاعر ہے غزب کا شاعر ہے یا ایسا ہی کچھ لفظ فرمایا جس میں عمدگی کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارا ایک دوست ہے غضب کا شعر کہتا ہے غالباً اس کا یہ شعر سنو پھر حضرت نے یہ شعر سنایا کہ ہماری یوں ہی بے سبب تو نہیں ہماری آ یوں ہی بے سبب تو نہیں ہمارے زخم سیاق و سباق رکھتے ہیں ہمارے زخم سیاق و سباق رکھتے ہیں ہماری آہو آ یوں ہی بے سبب تو نہیں ہمارے زخم سیاق و سباق رکھتے ہمارے زخم سیاق و سباق رکھتے ہر ایک کے ذہن سے کب اتفاق رکھتے ہر ایک کے ذہن سے کب اتفاق رکھتے ہیں ہم اپنی سوچ ہم اپنا مذاق رکھتے ہیں ہم اپ مذاق مانے چھیڑخانی نہیں ارے یار مذاق مت کر یار میرے ساتھ میرے ساتھ مذاق مت کر یہ مذاق نہیں مذاق مانے ذوق ہم اپنی سوچ ہم اپنا مذاق رکھتے ہیں یعنی ہماری فکر الگ ہمارا ذوق الگ دنیا والوں کا ذوق الگ اور اللہ والوں کا دینداروں کا ذوق الگ دنیا والوں کی فکر الگ اللہ والوں کی اور متقین کی فکر الگ ہر ایک ذہن سے کب اتفاق رکھتے ہیں ہم ہم اپنی سوچ ہم اپنا مذاق رکھتے ہیں ہم اپنی سوچ ہم اپنا مذاق رکھتے ہیں نہ ہو جو بحی کے تابے وہ عقل عقل کہاں لوگ وہی تو کہتے ہیں لیکن اصل لفظ وحی وحی ہے جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف اترتا وحی وحی یوحا نہ ہو جو وحی کے وہ عقل عقل کہاں ہم ایسی عقل کو بالائے طاق رکھتے ہیں ہم ایسی عقل کو بالائے طاق رکھتے کہ مولوی صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اچھا بات چونکہ وہ کی ہے شریعت کی ہے تو سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے بعض دفعہ سمجھ میں آ جاتی ہے بالکل سامنے کی بات ہوتی ہے کھلی ہوئی بات ہوتی ہے لیکن بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی صرف حکم کی تعمیل کرنی ہے حکم کو مان لینا ہے بلا چوں چرا حکم کو مان لینا ہے یہ ہے بندگی یہ پوچھنا کہ اس کی حکمت کیا ہے اس کی مسلحت کیا ہے اور دل کو لگتی نہیں ہے یہ بات تو یہ بندگی کی شان کے خلاف ہے بندہ وہ نہیں ہوتا جو حکمتیں پوچھتا ہے بلکہ غلام اور بندے کا تو یہ کام ہے کہ جو اس کا آقا حکم دے دے وہ اس کو مان لے تو عقل تو ہے ہی چھوٹی سی کتنی چھوٹی سی عقل ہے عقل کا دائرۂ کار بہت کم ہے وسیع نہیں ہے محدود ہے بہت سی چیزیں عقل سے سمجھ میں نہیں آتی سامنے دے کر ایک عقل کو ہم عقل والا نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اس کے مظاہرے نہ ہوں عقل کا مظاہرہ نہ ہو بہت سی ظاہری کی چیزیں ایسی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھ میں نہ آئے تو ٹھیک ہے اللہ وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے اور جو سمجھ میں آئے وہ اللہ نہیں ہے بزرگوں نے فرمایا جو سمجھ میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے اور جو اللہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے حضرت اکبر الہ آبادی کہتے ہیں تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے ہماری یوں ہی بے سبب تو نہیں یہ جو ہم لوگوں سے عرض کر رہے ہیں یہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں یہ جو ترغیب دے رہے ہیں گناہ چھوڑنے کی اور خاص کر گناہ کے گناہ کا وہ آلہ جو آج متعارف ہے اور پہلے نہیں تھا پہلے زمانے کے بزرگوں نے کبھی اس پہ نکیر ہی نہیں کی کوئی چیز ہی نہیں تھی جب چیز ہوگی مضر چیز سامنے ہوگی تو اس پر نکیر کریں گے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پر اتنی شدت سے تو ہمارے بڑوں نے ہم نے ہمارے بڑوں کے وقت میں یہ چیز یہ فتنہ تھا کہاں یہ تو آج کا فتنہ ہے اور آج بات کر رہے ہیں ہمارے چھوٹے ہوں گے بعد میں جو پیدا ہوں گے تو اس زمانے میں جو فتنے ہوں گے وہ ان پر نکیر کریں گے ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہوگا جو جس زمانے میں جو فتنہ جو مسئلہ چل رہا ہوتا ہے جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے جو مضر چیزیں ہوتی ہیں اس وقت کے فہیم لوگ اس وقت کے متقی لوگ اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور اس کو چھوڑنا لازم ہے تو میں ابھی جب یہ آیت تلاوت کر رہا تھا خطبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور چھپے ہوئے گناہ کو بھی باطنی گناہ کو بھی چھوڑو تو ساتھ ہی ساتھ فوراً یہ خیال اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ یہ جو تم آج کل لوگوں سے اپیل کر رہے ہو لوگوں سے کہہ رہے ہو کہ یہ موبائل اسمارٹ فون یہ ختم کر کے سادہ فون رکھو تو اس میں ظاہر کا بھی گنا ہے اور باطن کا بھی گنا ہے اور ظاہر کے گنا بعض لوگ ظاہر کے گنا کیسے ہوگا ہم نے کہا میں نے خود دیکھے اپنے بیٹے کی تصویر لگائی ہوئی تو ہمیں تو ہمیں تو بت شکنی سکھائی ہے شریعت نے بت پرستی نہیں سکھائی اس میں بت پرستی ہے یہ جو رکھتے ہو بار بار دیکھتے ہو یادگار ہے بار بار دفتر میں دیکھتا ہوں کہیں دور چلا جاتا ہوں سفر میں تو اس میں بھی اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں اور بعض لوگ تو بیویوں کی تصویریں بھی رکھتے ہیں فیملی گروپ فوٹو بھی رکھتے ہیں تو بت پرستی سے نجات دلانے کے لیے یہ مہم چل رہی ہے کہ ہم بت شکن ہیں بت پرست نہیں ہیں ایک واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھا کہ حضرت محمود غزنوی نے جب سومنات پتہ کر لیا تو مندر میں سارے بت توڑ دیے ایک بہت بڑا بت تھا جب اس کو توڑنے لگے تو وہاں کے پجاریوں نے کہا نہیں نہیں اس کو نہ توڑے اس کو نہ توڑے اس کو نہ اس کے بدلے آپ چاہے جتنا چاہیں سونا اس کے وزن کے برابر ہم سونا دینے کو تیار ہیں اس کو نہ توڑے یہ ہمارا بڑا مقدس بھگوان ہے اس کو نہ توڑے حالانکہ کیا اگر اگر اس میں کچھ قوت ہوتی تو جتنے بھگوان انہوں نے توڑ دیے چھوٹے چھوٹے وہ کچھ کرتا نہیں ایسے ہی سامت ساکت کھڑا ہے لیکن بہرحال ان کی عقیدت ہے اور یہ بات بتا دوں کہ عقیدت قائم رہتی ہے شیطانی ذرائع سے جو کچھ وہ لوگ مانگتے ہیں تو شیطان اس کو وہاں باقاعدہ شیطانوں کو ابلیس اپنے چیلے کو چھوڑتا ہے ہر بت کے پاس اور بزرگوں نے لکھا کہ وہاں وہ آ کے بتاتا ہے اپنے گرو کو کہ آج تو یہ آدمی یہ مانگ رہا تھا یہ مانگ رہا تھا انہیں پوری کر دو کہیں سے بھی پوری وہ چوری کر کے لا کے دے چاہے کہیں سے لاؤ چوری ہی کر کے لاتے وہ دست غیب کا علم جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دست غیب کا علم حاصل کر لو روزانہ روزانہ تمہارے تک کے نیچے <coughs> اتنے پیسے مل جائیں گے وہ کیا ہوتا ہے چوری کے پیسے حرام جیسے کوئی آدمی آپ کے لیے جا کر کہیں سے پیسے اٹھا کر آپ کو لا کے دے دے کسی کے کسی کی تجوری میں سے اور کسی کی جیب میں سے تو آپ کے لیے حلال ہو جائے گا کیا رقم نہیں ہوگی اسی طرح جن بھی اگر کسی کے ذاتی رقم اٹھا کر لا کے آپ کو دے دیتا ہے تو یہ دست غیب نہیں یہ تو ایب ہی ایب ہے بھائی ہی اسے غیب کہاں سے آیا بھائی غیب ہی ہے یہ وہ دیکھتا ہے کہ اگر ہم نے ان کی مانگ پوری نہیں کی تو بت چھوڑ کر ادھر ادھر ہو جائیں گے یہ لوگ تو فوراً وہ ابلیس جو ہے نا اپنے چیلے سے کہتا ہے کہیں سے بھی پوری کرو اس کی پوری کرو ان کی عقیدت اور بڑھ جاتی ہے تو انہوں نے کہا حضرت محمود نے کہا مشورہ کیا کہ کیا کریں ان کو ایک ایک کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی ہماری حالت اچھی ہو جائے گی اس کے برابر سونا مل جائے گا تو کام آئے گا فوج کے کام آئے گا اسلحہ خریدیں گے اور مزید پیش پیش قدمی کریں گے مزید ترقی ہوگی ہماری معیشت بہتر ہوگی تو وہاں ان کا ایک دوست تھا انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن ایک بات سن لیجئے دیکھیے بعض دفعہ مشیر اگر فہیم ہوتے ہیں عقل والے ہوتے ہیں تو کیسا اچھا مشورہ دیتے ہیں وہ کہنے لگے کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے مالی اعتبار سے ہم مستحکم ہو جائیں گے لیکن تاریخ آپ کو بت فروش کے نام سے پکارے گی اب تک آپ بت شکن ہیں اس کے بدلے سونا لینے سے تاریخ آپ کو بت فروش کے نام سے جانے کی نہیں نہیں بہت اچھا بہت اچھا ماشاء اللہ خوب سراہا اس کو اور اور ان کو کام نہیں اس کو بھی توڑو اب جو اس کو توڑا تو پتہ چلا اس کے پیٹ میں اتنے قیمتی ہیرے تھے کہ اگر اس کو تولنے کے برابر سونا دیتے تو وہ رقم نہ ملتی جو اس کے توڑنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ سے ہیرے کی شکل میں لاتا فرمائی بھائی اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ بظاہر نقصان نظر آتا ہے لیکن آپ وہ بت توڑ کر دیکھیں اور یہ نفس کا بت ہوتا ہے اس کو توڑ کر دیکھو پھر اللہ تعالیٰ ہیرے جواہرات تمہارے قدموں میں ڈال دے گی سے یہ سبق مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بظاہر آزماتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کہہ رہی ہے یہ نوکری کر لو یہ رشوت لے لو سود کا مال لے لو تمہاری زندگی کا معیار بلند ہو جائے گا لیکن وہاں پھر وہ خود سے سوال کرو کہ اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے اللہ ناراض ہو جائیں گے اچھا پھر اس بت کو نفس کے خواہش کے بت کو پاش پاش کر دو تو پھر ہیرے جواہرات یعنی بظاہر بھی برکتیں برکتوں کے ہیرے برکتوں کے جواہرات تمہارے قدموں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے اور اللہ تعالیٰ جو مرنے کے بعد نوازیں گے اس کی تو کوئی کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا یہ تو دنیا کی برکتیں ہیں کہ آپ کے دل میں چین ہمارے دل میں چین سکون آفیت اللہ تعالیٰ نقد ادا فرمائیں گے اس اس بت کو توڑنے کی کے انعام کے طور پر فوری طور پر اللہ تعالیٰ سکون چین اور بیماریوں سے وباؤں سے اور دوسری چیزوں سے منفی چیزوں سے حفاظت اس کا اللہ تعالیٰ فوری انتظام فرمائیں گے ہمیں پتہ نہیں چلتا کئی کئی بلا اللہ تعالیٰ اوپر ہی اوپر اٹھا لیتے ہیں بندے کی طرف وہ بلا آ رہی ہوتی ہے وہ حادثہ آ رہا ہوتا ہے ہماری کسی نیکی کی وجہ سے کسی گناہ سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اوپر ہی اوپر معاملہ کر لیتے ہیں بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کرم کا معاملہ فرما دیا اوپر ہم تو ظاہر پرست ہیں نا آنکھوں سے دیکھتے ہیں تب آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم نے اسپتال میں داخل کیا اور وہاں ہم نے ایک ڈیڑھ لاکھ روپے لگائے اور ڈاکٹر نے بڑی تندہی سے علاج کیا اور آئی سی یو میں داخل رہے اور اتنے کا انجیکشن اتنے کا ڈرپ اتنے کا فلاں اور اس کے بعد جا کے پندرہ دن بعد واہ دیکھا مال ہوتا ہے تو یہ کام بھی آتا ہے میاں مولوی صاحب آپ کیا کہتے ہیں ہاں پیسہ نہ ہوتا تو بیٹے کو داخل ارے پیسہ نہ ہوتا یہ جو تیرے حرام کی اوپر کی کمائی کے پیسے جو تھی بچے کے علاج پر خرچ کیے اگر یہ تیرے پاس نہ ہوتے تو آزمائش ہی نہ آتی اللہ تعالیٰ تجھے دس بیس روپے کی دوا سے شفا دے دیتے تیرے بچے کو یا وہ بیماری ہی نہ ڈالتے جو ڈیڑھ لاکھ تیرے خرچ ہوئے تو بعض چیزیں اللہ تعالیٰ اوپر ہی اوپر ہم تو ظاہر پرست ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ہوا ایسا یہ دو اور دو چار چار چار آٹھ آٹھ اور آٹھ سولہ اسی طرح کرتے جائیں ملٹی پلائی آپ یا اللہ تو ظاہر کے گناہ بھی اور باطن کے گناہ بھی چھوڑنا ہے دونوں گناہ چھوڑنا ہے تو یہ جو آج کل جو لوگ میرے ساتھ میری بات مان رہے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے اکیلے میں بھی دعا کرتا ہوں ان کے لیے ان کی استقامت کے لیے بچوں کے لیے اور ان کی خود اپنی ذاتی ترقی کے لیے دنیاوی ترقی اخروی ترقی ہر طرح کے ہمارے والا رحمۃ اللہ ایک دفعہ فرمایا کہ میں تو چاہتا ہوں ہمارا سا ہمارے سارے دوست سارے احباب دنیا اور دین دونوں کے اعتبار سے خوب ترقی یافتہ ہوں لیکن کیا کریں یہ لوگ ترقی کرنا ہی نہیں چاہتے کہ نہیں بس یہی ٹھیک ہے جہاں تک وہی جمے رہتے ہیں کلو کا بیل بنے ہوئے کہ زیادہ جڑو زیادہ پوچھو زیادہ تدبیریں معلوم کرو زیادہ دعا کرواؤ زیادہ ہمت کرو زیادہ ہمت کی دعا کی درخواست کرو یہ سارے وسائل و اسباب ہیں اگر یہ کرو گے تو تم دنیا میں بھی ترقی کرو گے اور آخرت میں اور ایک بات تو یہ میں عرض کرتا رہتا ہوں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے قول حضرت حکیم ملمت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ حضرت فرماتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کی تینوں قبول ہو گئی جو اس سلسلے میں داخل ہوگا ان کو یہ تینوں دعائیں لگ جائیں گی جو میری قبول شدہ دعائیں ہیں جو میرے سلسلے میں داخل ہوگا ان کو یہ تینوں دعائیں لگ جائیں گی میں نے تین دعائیں مانگی اللہ نے میری تینوں سن لی یہ حضرت عالبی رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں سب سے پہلی دعا یہ کہ جو داخل سلسلہ ہوگا اس کے رسک میں برکت ہوگی اس کے گھر فاقہ نہیں ہوگا فراخی ہوتی چلی جائے گی اور الحمدللہ ہاں، آنکھوں سے دیکھتے ہم شروع سے لے کر حضوالا رحمت اللہ کے وقت سے لے کر اور آج ہمارے ساتھیوں تک آنکھوں سے نظر آتا ہے کبھی کوئی آزمائش آ گئی کسی کے ساتھ لیکن آزمائش میں اگر وہ جم گیا تھوڑا سا تھوڑا اللہ تعالیٰ ہلاتے ہیں پھر اس کے بعد ہلا ہلا کے نا ایسی ہمت دلاتے ہیں کہ ایک دم دوڑتا ہے پہلے چلتا تھا چلتے چلتے رک گیا اب اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت دی کہ دوڑا ہے تو کبھی کبھار اگر ایسا ہو تو اس کے منافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق بند نہیں رزق بند نہیں ہوتا وہ تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزماتے ہیں اس کے بعد آگے اس سے زیادہ دے دیتے ہیں تو سب سے پہلی دعا تو یہ قبول ہوئی جو ہمارے سلسلے میں داخل ہوگا حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں اس کے رزق میں برکت ہوگی اور اسے فاقہ نہیں آئے گا اور <coughs> فراخی ملے گی خوب فراخی ملے گی پہلے دو پہیے میں چلتا تھا پھر بعد میں چار پہیے پہ چلے پہلے پیدل چلتا تھا گیارہ نمبر کی بس پہ چلتا تھا پہلے پہلے گیارہ نمبر کی بس پہ چلتا تھا بعد میں پھر دو پہیے والا کی سواری مل گئی اس کے بعد چار پہیے والی مل گئی اور چار پہیے والی پہلے چھوٹی ملی پھر بڑی ملی جو اللہ تعالیٰ اس میں فراخی دیں گے ہر چیز میں اس کے بعد کیا ہوگا دوسرا فرمایا جمعیت قلب عطا ہوگی یعنی سکون ملے گا دل میں سکون ملے گا اور یہ تو گویا سب سے بڑی دولت ہے اگر یہ مل گئی تو غریب بھی اس میں پرسکون امیر بھی پرسکون اور اوسط درجے کا آدمی وہ بھی پرسکون اگر سکون مل گیا اور سکون نہیں ملا تو بادشاہ بھی بے سکون تو پھر کیا فائدہ بادشاہ کا اصل تو مقصود سکون ہے نا تو فرمایا جمی قلب یعنی سکون ملے گا دو چیزیں ہو گئی اور آخری چیز تو بہت بڑی نعمت ہے فرمایا خاتمہ ایمان پر ہوگا سبحان اللہ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر یہ دونوں دولتیں ہیچ ہیں اس آخری دولت کے مقابلے میں اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرما میں تین دعائیں مانگی تینوں قبول ہو گئی تین دعائیں مانگی تینوں قبول ہو گئی اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرما لے اور یہ بھی فرمایا کہ جو اس سلسلے میں یعنی کہ اپنے لیے صرف مانگی فرمایا میں نے سارے سلسلے والوں کے لیے دعا مانگی سب کے حق میں قبول ہوگی اللہ یہ کہ ہم لوگ خود بد پرہیزی کر کے اس سے نکل جائیں سلسلے ہی سے نکل جائیں اس کی برکت سے محروم ہو جائیں یہ الگ بات ہے لیکن جو داخل سلسلہ ہوئے پھر اپنے شیخ کے مشورے سے زندگی گزاری اور شیخ کی منشا کو پہچانا ہاں یہ بات سن لیجئے شیخ کی منشا کو بعض دفعہ شیخ کھلم کھلا کوئی حکم دے دیتا ہے بعض دفعہ وہ کھلم کھلا نہیں کہتا کہ یہ کہیں نافرمانی کر کے نافرمانی کر کے میرے میرا فیض نہ روک دے اپنے حق میں نقصان نہ پہنچا لے لہذا وہ صرف اشارے کنائے میں کرتا میرا خیال تھا اگر یہ کر لیتے تو زیادہ اچھا اور یہی اور یہی طریقہ ہمارے اللہ فرمایا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو براہ راست کوئی حکم نہ دو بچے بڑے ہو جائیں تو براہ راست کوئی حکم نہ دو بلکہ یوں کہو کہ بیٹے اگر یوں کر لیتے تو اچھا تھا اور اگر اس کو یوں کر لیا جائے تو کیا خیال ہے تمہارا اس کو متوجہ کرو اس کو متوجہ کرو اگر وہ فہیم ہے اگر وہ اگر اس کی طبیعت میں فہم میں سلامتی ہے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے ابو یہی کروں گا میں یہ اچھا ہے واقعی اچھا اور اگر کجی ہے تو بھی وہ چھپ رہے گا جواب نہیں دے گا بحث نہیں کرے گا اور اگر بحث کرے گا جیسے حکم دو گے تو بحث کرے گا اور بحث کرے گا تو اپنی آخبت خراب کرے گا لہٰذا فرمایا کہ بچوں کو حکم نہ دیا کرو بچے جب بڑے ہو جائیں تو ان کے سامنے مشورے کے طور پہ کوئی چیز رکھ دیا کرو بیٹے اگر اس طرح کام کر لیا جائے تو کیسا رہے گا کہ اچھا تو بچہ چاہے کچھ کرتا ہاں بچہ کرتا رہے بھائی اس لیے فرمایا بچوں کو گھر سے نکالنا بھی منع ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ویتر میں جو دعا قنوت ہے اس میں یہ دعا ہم مانگتے ہیں نترک رک می جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں تو چھوڑ نہیں رہے نافرمانی کر رہا ہے <clears throat> بیٹا نماز نہیں پڑھتا بیٹا ایسے گھومتا <clears throat> پھرتا رہتا ہے گھر <clears throat> میں تو بیٹا نافرمانی کرتا ہے چھوڑتے نہیں ہیں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا یہاں جو نت رک میف جو رخ ہے اس اس فجور سے مراد کیا ہے کون سی نافرمانی فرمایا عقائد کی نافرمانی ہاں اگر بچہ قادیانی ہو جائے پھر چھوڑ دو عقیدے کی نافرمانی اور بچہ اگر کچھ اور ہو جائے ہاں جس کو ہمارے علماء دائرے سے باہر سمجھتے ہیں اگر وہ ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ دو لیکن عمل میں جب اگر سستی کرتا ہے اس کو نہیں چھوڑنا ہے اس کو چمٹا کے رکھنا ہے اس کو لپٹا کے رکھنا ہے کیونکہ اگر اس کو باہر کرو گے اگر اس کو نکالو گے تو پتہ نہیں کہاں کہاں کن ہاتھوں میں کھیلے گا لوگوں کے ہاتھوں میں یہ پڑ جائے گا غلط صحبت میں مزید اس کی تباہی آ جائے گی لہٰذا گھر سے نہیں نکالنا تو بعض دفعہ مشورہ دینے کا انداز ہوتا ہے اس میں کامیابی مل جائے گی ہے نا اگر بہت زیادہ اصرار کرو گے جیسے ابھی ہم نے کہا کہ موبائل اگر چھوٹا بچہ ہے یعنی ابھی اپنے پیروں پر نہیں کھڑا کماتا نہیں ہے شادی شدہ نہیں ہے تو اس سے لینا ہے شادی شدہ بچوں کو تو ترغیب ہی دینا ہے اور ان کو صرف اس کی طرف راغب کرنا ہے باقی جس پر اپنا کچھ حکم چلتا ہے جو زیر کفالت ہیں ان سے بالکل آپ لے لیں اور لے کر ان پہ بھی زبردستی نہیں لینا ہے بلکہ ان کو متبادل کوئی چیز فراہم کرنی ہے کوئی چیز تحفے کے طور پر دینی ہے تاکہ ان کا دل ایک دم مکمل طور پر نہ ٹوٹ جائے حالانکہ گناہ سے گناہ سے بچنے میں اگر دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دینا چاہیے اس کی تو مشق بچپن سے ہونی چاہیے یہ گناہ کے آلات کو چھوڑنے سے دل ٹوٹا تو دل دل جب ٹوٹا تو کس سے جڑے یہ دیکھو دل جب بندے کا ٹوٹتا ہے تو اللہ سے جڑ جاتا ہے تو یہ ذوق بچپن سے پروان چڑھنی چڑھنا چاہیے بچوں کو اس کا عادی بنانا ہے کہ بیٹا دل تو توڑنا ہے اصل تو دل توڑنا ہے ورنہ نماز روزہ تو ہر آدمی کر لیتا ہے راہ سلوک طے کرنا ہے تو دل توڑنا سیکھو بچپن سے دل توڑنا سیکھو یہ بھی دیکھیے اسی ترغیب کا حصہ ہے آج کا بیان میں دل توڑنا سیکھو اور دل توڑوانا سیکھو بچوں سے کہ دل کیسے ٹوٹتا ہے ابا یہ یہ تو بہت ہی مجھے عزیز ہے اور اس میں فلاں فلاں فلاں خوبی ہے تو ہم کب کہہ رہے ہیں خوبی تو ہے لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ زیادہ شدید ہیں لہٰذا اس کو چھوڑ دو اور دل توڑ دو اور اپنے رخ کو موڑ دو گناہ سے اپنے رب کی طرف اپنے رخ کو موڑ دو اپنے دل کو توڑ دو اور گناہ کی کہ اس آلے کو چھوڑ دو پھر کیا ہوگا اللہ تعالی اللہ تعالی نظر رحمت سے دیکھیں گے ان بچوں کو بھی اور ان کے والدین کو بھی جنہوں نے تھوڑی سی ترغیب میں اس گناہ کے آلے کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے تو یہ جو عرض کر رہا تھا کہ ہماری یوں ہی بے سبب تو نہیں ہماری فغا یوں ہی بے سبب تو نہیں ہمارے زخم سیاق و سباق رکھتے ہیں ہمارے زخم سیاق و سباق رکھتے ہیں اور ایک جگہ عرض کیا کہ زخم رستے ہی رہیں زخم رستے ہی رہے کوئی نہ کروں زخم رستے ہی رہے کوئی مداوع نہ کروں زخم رستے ہی رہے کوئی مداوع نہ کروں تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں زخم رشتے ہی رہے کوئی مداوع کروں تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچانک کروں جو اللہ کا بیمار رہتا ہے وہ اچھوں سے اچھا ہے اللہ کے راستے کی بیماری لگ جائے اللہ کرے ہم سب کو لگ جائے اور وہ کیا ہے غم لگ جائے اللہ کے راستے میں گنا چھوڑ کر جو غم آدمی اٹھاتا ہے سہتا ہے وہ بس لگ جائے اور عارضی نہ لگے دائمی غم لگ جائے زخم رستے ہی رہیں کوئی کسی سے سفارش کروا دی کچھ اس گنا کی خوبیاں بیان کر دی کچھ اپنی مجبوری دفتر کی بیان کر دی دراصل میری دفتر کی مجبوری ہے میں تو نہیں چھوڑ سکتا فلاں فلاں ہمارے ایک دوست نے بھی مجھے آ کر تفصیل بتائی تو میں نے ان سے پوچھا کہ دیانتداری کے ساتھ کہنا کہ کتنے فیصد یہ مجبوری جو ہے کتنی فیصد دفتر کی ہے اس کو رکھنے میں اور کتنی فیصد اپنے نفس کی ہے تو فوراً اس نے کہا کہ سو فیصد نفس کی مجبوری ہے ہو سکتا ہے کسی کی دس فیصد آفس کی بھی ہو دفتر کی بھی ہو لیکن اس کا بھی حل میں نے بتا دیا ہے اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ اپنے دفتر کی مجبوری کی وجہ سے گھر میں یہ آلہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھے ہاں، جیسے بعض دواؤں میں لکھا ہوتا نا بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں کیوں کہ نقصان نہ نقصان نہ اٹھا لے بچے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں ہمارے جاوید قریشی کہہ رہے تھے غالباً کہ وہ جب پہلے اس بیان سے پہلے جو یہ بیان کا موضوع ہے اس سے پہلے وہ اپنے اس آلے کو بالکل سامنے رکھ دیتے تھے میز پر رکھ دیتے تھے ہم لوگ جیسے جا کے شوکیس پر رکھ دیا میز پر رکھ دیا سامنے تو بچہ دیکھ بھی رہا ہے اس میں کھیل بھی رہا ہے اس میں کہاں کہاں گھوم رہا ہے پتا نہیں لیکن اب جب اس کی شناخت اس کی برائی بیان ہوئی تو وہ پھر ایسی جگہ رکھتے ہیں جہاں بچے کی پہنچ نہیں ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا ہے تو مداوع نہ کرنے کے مختلف قسمیں ہیں کہ کس کس طرح وہ علاج کرتا ہے مداوع یعنی علاج کرنا زخم رشتے ہی رہیں کوئی نہ کروں زخم رشتے ہی رہیں کوئی مداوع نہ کروں تیرا بیمار رہوں خود کو میں نہ کروں تیرا بیمار رہوں خود کو میں نہ کروں استقامت وہ عطا ہو مجھے مولا کے تیرا یا رب استقامت وہ عطا ہو مجھے مولا کے تیرا خود بھی دیوانہ رہوں خلق کو دیوانہ کروں خود بھی دیوانہ رہوں خلق کو دیوانہ کروں استقامت وہ عطا ہو مجھے مولا کے تیرا خود بھی دیوانہ رہوں خلق کو دیوانہ کروں خود بھی دیوانہ رہوں خلق کو دیوانہ کروں جو خود دیوانہ نہیں ہوگا وہ مخلوق کو کیا دیوانہ کرے گا جب نور نہیں خود ہی دل میں ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے ادوالا کا مشرا جب نور نہیں خود ہی دل میں ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے ممبر پہ تو نور وہی برسائے گا جس کے دل میں نور ہو جس کا دل نورانی ہوتا ہے اس کی مجلس نورانی ہوتی ہے اس کی گفتگو نورانی ہوتی ہے اس کا علاج نورانی ہوتا ہے اس کی تشخیص نورانی ہوتی ہے ہر چیز میں نور ہی نور ہوتا ہے جب دل میں نور نہیں تو کہیں بھی نور نہیں اسی لیے حضرت جگر مراد آبادی فرماتے ہیں کہ مہر مبارک تجھے مگر یہ چاند اور سورج پر تو نے کمندے ڈالنی شروع کر دی اس کو تصخیر کر لیا چاند کو تصویر کرنے کے بعد اب مریخ کے تذکرے ہیں وہاں کی چرچے ہیں تصخیر مہرما مبارک تجھے مگر مگر کے بعد سنیے اصل بات جو کہنا چاہ رہے ہیں حضرت جگر تصخیر مہرما مبارک تجھے مگر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں تصیر محرم مبارک تجھے مگر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں اللہ ہم سب کے دلوں کو روشن فرما دے اپنی یاد کا مرکز بنا دے اور جب اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں بس جاتی ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے دل جگمگ جگمگ کرتا ہے دل جگمگ جگمگ کرتا ہے دل جگمگ جگمگ کرتا ہے تیری یاد کے روشن لمحوں میں تیری یاد کے روشن لمحوں میں تیرے ذکر سے جی نہیں بھرتا ہے دل جگمگ جگمگ کرتا ہے دل جگمگ جگمگ کرتا ہے دل جگمگ جگمگ کرتا ہے تیری یاد کے روشن لمحوں میں تیری یاد کے روشن لمحوں میں تیرے ذکر سے جی نہیں بھرتا ہے دل جگمگ جگمگ کرتا ہے جب اپنی خوشی کو روند کے دل جب اپنی خوشی کو روند کے دل تیرے غم کی رات سے گزرتا ہے دل جگمگ جگمگ کرتا ہے دل جگمگ جگمگ یہی میں عرض کر رہا تھا نا کہ وہ یاد آ وہ گنا یاد آ رہا ہے وہ آلہ یاد آ رہا ہے ہاں کئی دن یاد آئے یاد آنے دو یاد آنے دو اس سے کوئی حرج نہیں اگر روزے میں پانی یاد آتا ہے کوئی حرج نہیں روزے میں اگر کھانا یاد آتا ہے کوئی حرج نہیں روزی میں اگر فنا فنا یاد آتی ہے کوئی حرج نہیں آنے دو یاد آنے دو یاد کے آنے سے اجر بڑھ جائے گا جتنا برداشت کرو گے جتنا غم اٹھاؤ گے اللہ کے راستے میں اجر بڑھ جائے گا دل جگمگ جگمگ کرتا ہے دل جگمگ جگمگ کرتا ہے تیری یاد کے روشن لمحوں میں تیرے ذکر سے جی نہیں بھرتا ہے دل جگمگ جگمگ کرتا ہے دل جگمگ جگمگ جو خالق ماہ سے ڈرتا ہے جو خالق ماہ سے ڈرتا ہے جب خالق مہر پہ مرتا ہے جو خالق ماں سے ڈرتا ہے جب خالق میرے پہ مرتا ہے دل جگمگ جگمگ کرتا ہے دل جگمگ جگمگ خالق ماں سے ڈرے گا یعنی یعنی جو چاند کے خالق سے ڈرے گا اور سورج کے خالق من مرے گا تو دل دل اگر روشن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بھائی ہاں؟ اور دل روشن ہوتا ہے تو پھر جگمگ جگمگ کرتا ہے اس کی جگمگاہٹ سے آنکھیں آنکھیں بھی روشن ہو جاتی ہیں آنکھیں بھی جگمگانے لگتی ہیں اور آنکھوں کی جگمگاہٹ سے چہرہ بھی تمتمانے لگتا ہے اور چہرہ چہرہ چمکنے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے جو اس کو دیکھتا ہے وہ بھی اس کو بھی اللہ یاد آ جاتا ہے اللہ والے وہ ہوتے ہیں اللہ والا کون ہے اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے تو جب دل روشن ہوتا ہے تو چہرہ بھی چمکدار روشن ہو جاتا ہے اور جو اس کو دیکھتا ہے وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے اور دل میں کم سے کم یہ حسرت ضرور پیدا ہو جاتی ہے کاش میں بھی ان جیسا بن جاؤں دل جگمگ جگمگ کرتا ہے دل جگمگ جگمگ کرتا ہے تیرے عشق کے آئینے میں جوئی تیرے عشق کے آئینے میں جوئی تیرے حسن کا عکس ابھرتا ہے دل جگمگ جگمگ کرتا ہے دل جگمگ جگمگ کرتا ہے جب حسن ازل ہو پہلو میں جب حسن ازل ہو پہلو میں جب حسن ازل ہو پہلو میں اور گیسو عشق سنورتا ہے دل جگمگ جگمگ کرتا ہے دل جگمگ جگمگ کرتا ہے پلکوں کی اوٹ سے جب کوئی پلکوں کی اوٹ سے جب کوئی پلکوں کی اوٹ سے جب کوئی ایک تارا بھی جو ابھرتا ہے دل جگمگ جگمگ کرتا ہے دل جگمگ جگمگ کرتا ہے آئے آئے نہ یقین تو آؤ یہاں آئے نہ یقین تو آؤ یہاں آئے نہ یقین تو آؤ یہاں یہاں چاند زمین پہ اترتا ہے دل جگمگ جگمگ دل جگمگ جگمگ کرتا ہے آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں چہرے کا رنگ نکھرتا ہے دل جگمگ جگمگ کرتا ہے دل جگمگ جگمگ کرتا ہے اللہ زخم رشتے ہی رہے کوئی مداوع نہ کروں زخم رشتے ہی رہے کوئی نہ کروں زخم رشتے ہی رہے کوئی مداوع نہ کروں تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں تیرا بیمار رہوں دوستو یہ شیر نہیں وظیفہ ہے وظیفہ زخم رستے ہی رہے کوئی مداوع نہ کروں زخم رستے ہی رہے کوئی مداوع نہ کروں تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچانک کروں تیرا بیمار یہ موضوعات آپ کو کم ملیں گے والا بھی فرماتے تھے حض حضوالا کے برکت سے یہ موضوع ایسا عجیب و غریب ہے اللہ کے راستے میں غم اٹھانے کا موضوع یہ بہت کم بیان ہوتا ہے نایاب تو نہیں کہتے مگر کمیاب موضوع ہے زخم رستے ہی رہے کوئی مداوا نہ کروں تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں استقامت وہ عطا ہو مجھے مولا کے تیرا استقامت وہ عطا ہو مجھے مولا کے تیرا خود بھی دیوانہ رہوں خلق کو دیوانہ کروں خود بھی دیوانہ رہوں خلق کو دیوان کروں تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچان کروں دے مجھے حسن ازل ظرف کچھ کچالا ایسا دے مجھے حسن ازل کچھ آلہ ایسا اس پہ مر جاؤں مگر عشق کا دعویٰ نہ کروں اس پہ مر جاؤں مگر عشق کا دعویٰ نہ کروں دے مجھے یہ ظرف کی بات ہوتی ہے اور اللہ والے اعلیٰ ظرف کے حامل ہوتے جان تک دے دی جان دے دی میں نے اس کے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر یہ حوصلہ اللہ والوں کا ہوتا ہے دے مجھے اس نے ازل کچھ آلہ ایسا دے مجھے حسن ازل ظرف کچھ آلہ ایسا اس پہ مر جاؤں مگر عشق کا نہ کروں اس پہ مر جاؤں مگر عشق کا نہ کروں زخم رستے ہی رہے کوئی مدا نہ کروں زندگی پیاری تو ہے لیکن اب اتنی بھی نہیں زندگی پیاری تو ہے لیکن اب اتنی بھی نہیں زندگی پیاری تو ہے لیکن اب اتنی بھی نہیں جس کی خاطر میں شہادت کی تمنا نہ کروں جس کی خاطر میں شہادت کی تمنا نہ کروں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو تو خطرہ ہے مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ خطرہ ہے اس بات کا کہ وہ منافق ہو کر مرے گا اس کے دل میں نفاق ہے جو شہادت کی تمنا نہیں رکھتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعائیں مانگا کرتے تھے خوب دعا مانگتے تھے اللہ عمر شہادت فی سبیلک وج الموتی بلدی رسولک اللہ عمر شہادت فی سبیلک شہادت فی سبیلک یا اللہ اپنے راستے کی شہادت کو ہمارا رزق بنا دے صرف اللہ مجھے علی نہیں فرمایا اللہ عمر شہادت فی سبیلک جیسے رزق میرا پیچھا کرتا ہے شہادت میرا پیچھا کرے اللہ اس میں اشارہ ہے اللہ عمر زخنی شہادت فی سبیلک اللہ عمر زخنی شہادت فی سبیلک وج الموتی فی والد رسول یعنی اور اور جو ہے موت مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں فرما لوگ حیرت کرتے تھے کہ دونوں چیزیں یکجا کیسے ہوں گی شہادت ملے گی تو میدان میں جانا پڑے گا مزید منورہ سے باہر جانا پڑے گا جنگ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ شرط بھی لگا رہے ہیں کہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بھی موت چاہتے اور شہادت کی موت بھی چاہتے دیکھو اللہ تعالیٰ جب کسی کسی کے لیے فیصلہ فرما لیتے دعا دعا کا دعا کی قبولیت کا تو اس کے الفاظ بھی عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ الفاظ بھی عطا فرماتے ہیں کہ اس طرح دعا مانگو تم یہ نہ دیکھو کہ کیسے ہوگا یہ دیکھو کس سے مانگ رہے ہو ہر چیز پر قادر ہے وہ لہذا مدینہ منورہ میں شہادت ملی اے نماز پڑھاتے ہوئے زندگی پیاری تو ہے لیکن اب اتنی بھی نہیں کیسا مصرا ہے <laughs> پیاری تو ہے لیکن اب اتنی بھی نہیں زندگی پیاری تو ہے لیکن اب اتنی بھی نہیں جس کی خاطر میں شہادت کی تمنا نہ کروں جس کی خاطر میں شہادت کی تمنا نہ کروں تیرا بیمار رہوں خود کو میں اچھا نہ کروں کاش کچھ ایسی سمجھ مجھ کو عطا ہوتا ہے کاش کچھ ایسی سمجھ مجھ کو عطا ہوتا ہے لوگ سمجھاتے رہیں اور میں سمجھا نہ کروں لوگ سمجھاتے رہیں اور میں سمجھا نہ کروں کاش کچھ ایسی ایسی یہ ہے خاص ہے یہ لفظ ہے ایسی سمجھ کیسی وہ جو اللہ والوں کو عطا ہوتی ہے کاش کچھ ایسی سمجھ مجھ کو عطا ہوتا ہے کاش کچھ ایسی سمجھ مجھ کو عطا ہوتا ہے کاش کچھ ایسی سمجھ مجھ کو عطا ہوتا ہے لوگ سمجھاتے رہیں اور میں سمجھا نہ کروں لوگ سمجھاتے رہیں اور میں سمجھا نہ کروں زخم رستے ہی رہیں کوئی مداوع نہ کروں تیرا بیمار رہوں خود کو میں جان اچھا کروں دے مجھے حسن ازل زل کچھ آلہ ایسا اس پہ مر جاؤں مگر عشق کا نہ کروں اس پہ مر جاؤں مگر عشق کا نہ کروں اس پہ مر جاؤں مگر عشق کا نہ کروں اللہ پاک ہم سب کے حوصلے بلند فرما دے ہمتیں عطا فرما دے گنا چھوڑنے میں جو دشواری ہوتی ہے اس کو جھیلنا آسان فرمائے ہمتیں بلند ہو جائیں حوصلے بلند ہو جائیں تدبیریں کرنا تدبیریں پوچھنا اللہ آسان فرمائے یہ نہیں کہتے کہ یہ مشکل نہیں مشکل تو ہے لیکن حد خواجہ صاحب فرما رہے پہنچنے میں ہوگی تو بے حد مشقت پہنچنے میں ہوگی منزل تک پہنچنے میں ہوگی تو بے حد مشقت تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی پہنچنے میں ہوگی تو بے حد مشقت تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی اللہ تعالی ہمیں انتہائی راحتوں تک پہنچا دے راحت کی راحت کی انتہا تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ اور راحت کی انتہا تک وہی پہنچے گا جو ولایت کی انتہا تک پہنچے گا پہلی دفعہ عرض کر رہا ہوں کہ راحت کی انتہا تک اللہ اسے پہنچائیں گے جو ولایت کی انتہا تک پہنچ جائے گا نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے صحابیت کا دروازہ بند ہو چکا اب ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ ولی بن سکتا ہے لہذا لہذا نعمت کی انتہا تک وہی پہنچے گا کہ جو ولایت کی انتہا تک اللہ ہم سب کو ولایت صدیقیت عطا فرما دے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم جز اللہ عنا محمد ہوا اہلو ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ گناہ سے بچنا آسان فرما دیجیے مرنے سے پہلے پہلے یا اللہ ایک ایک گناہ کو چھوڑ دینا آسان فرمائیے توفیق توبہ عطا فرما دیجیے ہم سب سے راضی ہو جائیے رضا والے اعمال کی توفیق دیجیے یا اللہ ناراضی والے اعمال سے بچا لیجئے رضا والی جگہ عنایت فرمائیے یعنی جنت میں دخول اولی نصیب فرمائیے جہنم سے بچا لیجئے یا اللہ قبول فرما لیجئے ایک ایک گناہ کو چھوڑنا اور ایک ایک گناہ کو چھڑوانا آسان فرما دیجئے یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سے راضی ہو جائیے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے یا اللہ جو کچھ بیان ہوا نثر میں اور نظم میں دونوں کو قبول فرما لیجئے ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ رضا والے کام کروا لیجئے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے ولایت صدیقیت کی انتہا تک پہنچا دیجئے قبول فرما لیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے جو خیریں مانگی وہ خیریں ہمیں بھی عنایت فرما دیجیے جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے ہمیں بھی پناہ عنایت فرما دیجیے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 ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی خوشخبری ہے کہ حضرت بالا تامد برکاتم کی محاورات پہ مشتمل یہ کتاب چار دن کی چاندنی جس کی آج تک کہا جائے گا ایک طرح کی رونمائی طارف بھائی کے گھر پہ ہو رہی ہے دستیاب ہے یہاں پر اور یہ کتاب کے بارے میں بتا دوں کہ اس کے اندر میں جو اندر کی بات ہے بتاؤں اس کے لیے نور الوات جو کہ انڈیا سے حضرت والا نے منگوائی تھی اور اس کے بہت ہی یعنی کہ کتنے عرصے میں جا کر یہ کتاب المسل اور یہ محاورہ پہ مشتمل کتاب یہ اس کے اوپر حضرت والا نے کتنی محنت کی ہے پھر اس کے بعد جو اس کے چھپائی کا تھا جو مرحلہ تھا وہ بھی اتنا جافیشانی والا کہ کتنی مرتبہ چیزیں رد کی گئیں کتنی مرتبہ اس کی تصدیق کی گئی حضرت والا نے مطلب ہر تمام کام کو آگے پیچھے کر کے اس پہ اس کے اندر دن رات اس پہ کام کیا اور اتنا ایک بہترین نمونہ اور بہترین کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے تو یہ ہمارے لیے حضرت سے محبت کی دلیل ہوگی کہ ہم اس کو پوری مطلب پورے دنیا میں ابھی ماشاء اللہ امیرکا سے مطالبہ کینیڈا سے مطالبہ بہت ساری حضرت کے مجمع کلام کا آیا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں میں اس کو کہاں تک پہنچاتے ہیں یہ اور یہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہم اس کو خریدیں اور دوستوں کو سب سے بڑا تحفہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ہدیہ ہے اپنے دوستوں کو دینے کے لیے کوشش کریں اس کو زیادہ سے زیادہ لیں اس کا ہدیہ اتنی حضرت کی ماشاء اللہ جتنی بھی کتابیں آئی ہیں وہ شاہکار ہیں اور اس کو ہاں، ہم لوگ نے اس کی بہت کم قیمت میں رکھی اور دوسرے کتب خانے والوں نے اس کو